بندگی کے سو رنگ انسان خدا کا بندہ ہے مگر اس دنیا میں بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہی انسان کا اصل المیا ہے قرآن مجید اسی انسانی المیے پر متوجہ کرنے والی آسمانی کتاب ہے مگر بدقسمتی سے لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں تو اپنی پسند کے نتائج اخذ کرنے کے لیے حالانکہ قرآن آخری درجے میں واضح ہے کہ اس کا پیغام بندوں کو بندہ بن کر رہنے کا طرز دینا ہے یہی مقصد تخلیق ہے ارشاد باری تالا ہے میں نے چنوں انس کو اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور ساریات آیات اکیاون چھپن بندگی کی یہ دعوت اپنے اندر اتنے ہی رنگ لیے ہوئے ہے جتنے خود زندگی کے مختلف رنگ پہلو اور کوشے ہیں پیش نظر کتاب میں زندگی کے ان رنگوں کو بندگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اسی لیے اس مجموعہ مضامین کا نام بندگی کے سو رنگ رکھا گیا ہے کتاب کا ہر مضمون وہ زاویہ نظر دیتا ہے جو ایک بندہ مومن سے اس کے مالک کو مطلوب ہے چاہے اس کا تعلق زندگی کے فکری پہلو سے ہو یا عملی پہلو سے بندگی کی سوچ مومن کی فکر و عمل کے ہر رنگ کا احاطہ کرتی ہے یہ بندے کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر رنگ کو مالک کے بنائے ہوئے کینویس کے پس منظر میں دیکھے اس طالب علم کو یقین ہے کہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ کی زندگی بندگی کے رنگوں میں انشاءاللہ رنگ جائے گی یہی اس کتاب کا مقصد تصنیف ہے ابو یا